بارے میں اور جس خطرے کے بارے میں اور جس فتنے کے بارے میں اس کا جو نتیجہ بیان کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہاں مجمے میں بیٹھ کر منڈی ہلانا آمین بولنا نعرے لگانا واہ واہ کرنا یہ تو سب کو آتا ہے اور اس میدان میں عبداللہ ابن عبئی ابن اتنے سب سے بازی لے کر چلا گیا چیخے باندھنے میں بابا کرنے میں منڈی ہلانے میں آمین بولنے میں اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اللہ نے کہا آلو نہیں چلو ان کا رسول اللہ اللہ ان کا رسول یہ کتنا چیخیں چلائیں ان کا چیخنا چلانا نعرے لگانا منڈی ہلانا آمین بولنا جمعہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کا سرما لگانا بھاری سر لگانا جبا پہننا ٹوپی پہننا ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے مکار ہیں جھوٹے ہیں اور پھر ان مکاروں کے بارے میں اللہ نے وہ سزا بیان کی جو سزا اللہ نے کافروں کے بارے میں یہود کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں اور نظارہ کے بارے میں بلکہ مشرقین کے بارے میں وہ سزا بیان نہیں کی جو ان مکاروں کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی کلام پاک میں اللہ نے ارشاد کروایا ان المنافقین در کے منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کی گہری کھائی میں جائے گا خاص طور سے کہا اور حدیث پاک میں سرور کون ہے جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کو جس وادی میں جہنم کی داخل کیا جائے گا جہنم خود اس سے روزانہ ستر مرتبہ بنا مانگے اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت آسان ہے قرآن پر ایمان لانا نبی کی باتوں پر ایمان لانا اور یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول پر کتابوں پر فرشتوں پر ایمان لے آئے لیکن جب پریکٹیکل معاملہ ہوتا ہے عملی میدان میں اس عشق کے امتحان کا مظاہرہ ہوتا ہے اچھو اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بنا ہی نہیں ہے ہم آقا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے آپ کہیں گے کہ ہمارے دلوں کی بات آپ کیسے کہیں گے آپ عالم الغیب ہیں آپ کے پاس جبرائیل رہی آتے ہیں وہی آتی ہے کیا الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں کہنے کا ہم نے گزشتہ جمع ایک بات کہی تھی آشورے کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اچھے کپڑے پہنتا ہے کھاتا ہے کھلاتا ہے خرچ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر ایسے ہی اس کی زندگی میں اور اس کی آمدنی میں اس کی قوالی میں فراخ دلی کا معاملہ کرتے ہیں اور خیر و برکت کا معاملہ کرتے ہیں دیکھو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھے اور ایک حرف پر دس نیکیاں ملیں یہ دس نیکیاں دنیا میں قبر میں آخرت میں خرشیات میں جنت میں وہ بات کا معاملہ نیکیاں ملنے والے ہیں ہم نے کہا اس کا تعلق براہ راست دنیا سے ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ آشورے میں آپ روزہ رکھیں گے یا آشورے میں اچھا خرچ کریں گے وہ آخرت کا جو ہوگا تو ہوگا وہ تو حدیث بیان کی ہم نے کہا کہ دنیا میں نقد سودا ملے دنیا کا نقل سودا دے کر حدیث کے حوالے سے آقا کے حوالے سے نبی کی روایت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت جو ہوگی تو ہوگی نیکیوں کے آمان نامے میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ دوسرا معاملہ لیکن یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ خوب لٹائیں گے مانگ دیں گے روپیہ دیں گے پیسہ دیں گے ہمارے کارخانے کو خارج کرنے کا مقصد پیسہ تجارت کرنے کا مقصد روپیہ پیسہ اور دھاندلی کرنے والا دھاندلی کرتا ہے روپیہ پیسہ چاول بیسی کرنے کا مطلب روپیہ پیسہ صبح شام اپنے خون کو کھپانے اور اپنی زندگی اور جوانی کو لگانے کا مطلب روپیہ پیسہ کہا گیا کہ بھائی آشورے کے اندر تم اچھا کھاؤ اچھا پیو اور تمہیں اللہ جو ہے سال بھر اچھا لوگوں کے کپڑوں میں دیکھوں گا ذکا دیکھوں گا خیرات دیکھوں گا ان کے بچوں کے ماحول کو ہے خبر کی بات نہیں پڑھنا نہ ہاں پڑھنا دونوں برابر ہے اگر کسی گاؤں کے اندر کسی شہر میں عورتیں پردہ کرتی ہیں ایک عورت بے پردہ نکل گئی تو بابیلا بن جاتا ارے بابا فلا حاجی صاحب کے گھر میں فلا متولی کے گھر میں فلا عالی مک کے گھر میں حافظ صاحب کے گھر میں بیوی بے پردہ نکل گئی اور جہاں ساری ہی رنڈیاں نکل رہی ہوں اور ایک عالم کی بیوی رنڈی بند کرنے اور ایک جو ہے حاجی صاحب کے گھر میں ان کی آہیا رڈیوں کا لباس پہن کر نکلے تو کوئی گھوم کر بھی نہیں دیکھتا جب برائی عام ہو جاتی ہے تو برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اب اگر کہیں یہاں ایک چٹھی آئے اور اس چٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ عبد الحلیم صاحب عبد الکلیم صاحب مثال کے طور پر بہت بیمار ہیں ملیریا بیماری اور جو ہے یہ سب چھوٹے موٹے بخار ایک ہندو کا تو ایک مسلمانوں کے شیواجی نگر کی ہم بات کہہ رہے ہیں تو بخار اگر آ جاتا ڈاکٹر باہر کی ٹیبلٹ لکھ دیتا بوتلوں کے اندر رنگ برنگے کڑوے ٹانک ہوتے تھے یا شافی یا کافی اللہ کا نام لے کر وضو لے کر پی لیتے لوگوں کو شفا ہو جاتی جمعہ نہیں دو جمانی تو ری کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے دیکھو ایک آدمی کو کہا گیا شراب پینے والے کو بھیا شراب مت پی شراب پینا گنا ہے کبیرہ ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ گنا ہے کبیرہ کہتا ہے کیا کروں عادت سے مجبور ہوں شربت کی طرح ہے یہ علماء تو ہر آئے ایسی نیا نیا فتوا چھوڑ دے رہے کرنے والے میگزین پر اور ان اداکاروں کی زندگی پر کلاکاروں کی زندگی پر ہے انصاری رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ باغ میں نماز پڑھ رہے اور فصل کا موسم تھا درخت گھنے تھے اور اس کے اندر میوے لگے ہوئے تھے کھجور کے اور ٹہنیاں آپس میں ملی ہوئی تھی فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا اندر آ کر پھل گئی میں نماز کے اندر کھڑا ہو گیا اب چڑیا تھا باپ وہ چہچہانے لگی اور یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اس کے چہچہاٹ کی آوت میرے کانوں کے اوپر پڑی تو میری نگاہ اس چڑیا کی طرف چلی گئی اور جب اس چڑیا کی طرف گئی تو میں نے سوچا یہ چڑیا باپ سے نکل کر باہر کیوں نہیں جاتی تو پھر پتا چلا کہ باپ چونکہ گھنا ہو چکا ہے اور نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پھلوں پر بھی میری نگاہ چلی روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر جا کر اس خاص کے میلے میں محلوں میں جا کر مجموعوں میں جا کر آپ قرآن شریف پڑھا کر رہے تھے کہ کافروں کو پل بھر کے لیے آتا نہیں تھا یہ ان کو پسند نہیں تھا اور وہ کلام پاک کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے تھے شعر و شاعری پڑھا کرتے تھے اور کہتے روایت کے اندر اس کا نام نظر بن حارث لکھا ہوا ہے وہ جو کافر تھا ایران کے اندر اس کی تجارت تھی وہ مہینے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کے وقت سے ایران کو جاتا اور وہاں سے مان لے کر آیا کرتا تھا اللہ کے حبیب حقیبا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے ہیں کہا ولا بقول کاہن وہ کاہن نہیں ہے کلیل ما تدب کرو تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تنظیموں میں رب العالمین یہ دونوں جہاں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا کلام ہے اللہ اس قوم کے باتوں کا دفاع کرتا تھا ڈیفینس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نظر بن حارث جب ایران کو جاتا کاروبار کرتا تو وہاں ایران کے اندر وہاں کے بادشاہوں کے من گڑھ واقعات تھے پلانے کا دور چلتا اور پھر من گھڑت واقعات کو بیان کیا جاتا تھا نظر بن حارث جب ایران کے اندر کاروبار کے لیے گیا تو یہ جو گلوبلائزیشن کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طریقے کی طرح اب امریکہ امریکہ نہیں رہا جدہ جدہ نہیں رہا ریاض ریاض نہیں رہا ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک ملک دوسرے ملک کے بالکل قریب ہو گیا ہے پہلے امریکہ کو جانا حج کرنا کر دو کر معافی مانگ کر قرض والوں کے قرض ادا کر کر کفن لے کر جاتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ نیا ڈوب جائے کشتی ڈوب جائے خدا واپس آئے کہ نہ آئے ایسا مشکل تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناشتہ ہندوستان میں کرے اور ناشتے کے بعد کی جو شکایت کی ہے اگر ان کی طرف سے ہمیں فون آنے لگے ملاقات کر کر ریکویسٹ کرنے لگے کہ نہیں ہمارا بیان ادھورا ہو رہا ہے وقت آپ لمبا کریں ہم خود اللہ کے گھر کو بیان نہیں کریں گے نورانی